حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نرد کھیلا اس نے اللہ کی اور اسے رسول کی نافرمانی کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو باسٹھ